دوسری سند اسی طرح روایت ہے اس میں ہے اور وہ پیدل چلتے ہوئے نکلا اور سوار نہ ہوا پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور خاموش رہا اور کوئی لغو کام نہ کیا تو اس کو ایک سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ملے گا حدیث نمبر ستائیس سو چون مسند احمد